میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن جرنزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اس کی ورکنگ اور اس کے کیا اثرات ہوئے سوسائٹی پہ اور سوسائٹی کے کیا اثرات ہوئے میس میڈیا پہ اس کو کس طرح انفلوئنس کیا سوسائٹی نے پاکستان کی سیاست نے اور پاکستان کی مختلف حکومتوں کی پالیسیوں نے ہم اس کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں ہم نے اخبارات کی تاریخ پر بہت تفصیل سے بات کی میگزینز ڈسکس کیے اور اب ہم ریڈیو کی براڈ کاسٹ اور ان کے اثرات پہ بات کر رہے ہیں اس سے قبل ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو پاکستان نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے دوران ہی نہیں اس سے پہلے مختلف جنگوں کے دوران خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈیو براڈ کاسٹنگ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا کیونکہ دور دراز سے خبریں ریڈیو کے ذریعے سے بہت جلدی پہنچ جاتی ہیں جبکہ اخبار کے ذریعے سے خبر پہنچنے میں دیر لگتی تھی اور کیونکہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ٹیلی ویژن اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا ہمارے پاس جتنا آج کل ہے اس لیے ریڈیو کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی تھی اس دوران اور ریڈیو نے اپنے فرائض اس بحران میں اور اس موقع پہ بہت خوش اسلوبی سے ادا کیے تھے خود پاکستان کے لوگوں کا حوصلہ بلند کرنے میں اور ان کو اطلاعات لیٹسٹ بان پہنچانے کے لیے اور دشمن ملک کے عوام کا اور فوج کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس کو ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس میں ذرائع ابلاغ کی یا میس میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے بعد انیس سو اڑسٹھ میں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جب ایوب خان حکومت کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوا کہ اس وقت معاشرے کی کیا حالت ہے اور لوگوں کو کیا شکایات ہیں اور کس قسم کی تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں طرز حکومت میں یا حکومت کی پالیسیوں میں کیونکہ ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اخبارات کے ذمن میں بھی کیا اور ریڈیو کے ذمن میں بھی کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یا کسی جدید معاشرے میں اکیسویں صدی میں اور بیسویں صدی میں جو گزر گئی ہے ذرائع ابلاغ پبلک اوپینین کو آرگنائز کرنے کا اس کو مولڈ کرنے کا اور اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے to express public opinion and to mould public opinion is the primary duty of all the mass media in a democratic society. Because in a democracy, policies are chalked out and decisions are made according to the will of the people and desire of the people. And the will of the people can be ascertained only through monitoring mass media. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میس میڈیا کو مرر کے طور پہ کام کرنا چاہیے معاشرے کے آئینے کے طور پہ اور جو بھی حالات ہیں معاشرے میں جو خواہشات ہیں جو شکایات ہیں عوام کی جو فزیکل کنڈیشنز ہیں ان کو صحیح طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور معاشرے کی صحیح عکاسی کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اچھی حکومت کے لیے یا گڈ گورننس کے لیے کیونکہ بغیر اس کے حکمرانوں کو یہ پتا نہیں لگ سکتا جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ایوب خان کے خلاف جب موومنٹ شروع ہوئی جو بہت بڑی موومنٹ تھی جس کے نتیجے میں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کو استعفی دینا پڑا اور وہ آئین منسوخ کرنا پڑا جو انہوں نے انیس سو باسٹھ میں نافذ کیا تھا اور پاکستان میں ایک نیا صدارتی نظام کے نام سے ایک نیا نظام نافذ کیا تھا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انیس سو اکہتر تک سولہ دسمبر انیس سو اکہتر تک نائنٹین سیونٹی ون جب مشرقی پاکستان پاکستان کا ایک صوبے کے طور پہ موجود تھا جو اب آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ صوبہ کیونکہ پاکستان کے دونوں صوبوں کے درمیان وہ ہمارے سے تقریباً ایک ہزار میل دور تھا چودہ پندرہ سو کلو میٹر کا فاصلہ تھا اور ہوسٹائل ٹیریٹری تھی بیچ میں ہندوستان سے تعلقات آزادی کے فوراً بعد سے بہت خوشگوار نہیں تھے اور انیس سو اڑتالیس میں کشمیر کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو پچاس میں پانی کا جھگڑا شروع ہوا تھا جو انیس سو ساٹھ تک جاری رہا انیس سو ساٹھ میں انڈس ویسن ٹریٹی سائن ہوا جس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا پانی کے استعمال پہ مختلف دریاؤں کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس کے بعد انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی تو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان سے پاکستان کے تعلقات انیس سو اکہتر تک بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے تو ایسے حالات میں درمیان میں دو صوبوں کے ہندوستان کی ٹریٹری ہونا ایک بہت بڑی جغرافیائی رکاوٹ تھی پاکستان کی فیڈریشن کے چلنے کے حوالے سے یا کامیاب وفاق بننے کے حوالے سے ہمارا صرف سابق مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ ہوتا تھا اور اس کے لیے بھی ہمیں ہندوستان کے اوپر سے گزر کے جانا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ انیس سو اکہتر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان نے پاکستان کے جہازوں کی ہندوستان کی سرزمین پہ سے فلائٹ جو تھیں وہ بند کر دی تھی اور پاکستان کے جہازوں کو پی آئی اے کے جہازوں کو کولمبو پہنچ کے سری لنکا میں اور پھر وہاں سے سمندر کے راستے اوپر سے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا جو تقریباً تین چار گنا زیادہ فاصلہ تھا اور اتنا ہی وقت زیادہ لگتا تھا تو ایسی صورت میں ریڈیو کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ مشرقی پاکستان کے اخبار مغربی صوبے میں مغربی پاکستان میں جو آج کل پاکستان کہلاتا ہے اس میں بہت دیر سے پہنچتے تھے اور ادھر کے اخبارات سابق مشرقی پاکستان میں بہت دیر سے پہنچتے تھے دوسری پرابلم یہ تھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی زبان غالب اکثریت کی بہت بڑی اکثریت کی صرف چند لاکھ بہاری مہاجروں کو چھوڑ کر مشرقی پاکستان کے عوام کی عمومی زبان جو تھی وہ بنگالی تھی تو رابطے کی زبان دونوں صوبوں کے درمیان جو دونوں صوبے ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں وہ صرف انگریزی زبان تھی ادھر کے لوگ بنگالی نہیں سمجھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے اور مشرقی پاکستان کے لوگ اردو زبان سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اردو کے اخبار پڑھ سکیں یا اردو زبان پڑھ سکیں اور اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے ایسی صورت میں زبان صرف انگریزی تھی دونوں صوبوں کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے اور رابطے کا ذریعہ صرف ریڈیو پاکستان تھا ابلاغ کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے دونوں صوبوں کے درمیان ایسی صورت میں ریڈیو کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم بار بار یہاں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ریڈیو براڈ کاسٹ کو کیونکہ کسی فزیکل رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ریڈیو کا پیغام جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ آتا ہے آن ایئر ہوتا ہے ایئر ویوز اس کو کیری کرتی ہیں اس لیے سرحدوں کی رکاوٹ ریڈیو کے راستے میں حائل نہیں ہوتی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم اس چوبیس سال کی تاریخ پہ نظر ڈالیں جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نے ایک ساتھ گزارے جب مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا تو ہم اس تاریخ کو اگر چوبیس سال کی انالائز کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے میس کمیونیکیشن کے مضمون کے حوالے سے کہ ریڈیو پاکستان نے سرکاری میڈیم ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کیا جو اس کو ایک بہت زیادہ اہم ذریعہ ابلاغ ہونے کی وجہ سے کرنا چاہیے تھا کیونکہ اخبارات تو نجی ملکیت میں ہوتے ہیں یا فرض کیا گیا ہے کہ نجی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی پالیسیز فالو کرتے ہیں لیکن ریڈیو کیونکہ سرکاری میڈیم تھا اور آج بھی ریڈیو پاکستان سرکاری میڈیم ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ نیشنل انٹیگریشن کا اور حکومت کی پالیسیوں کو کامیابی سے چلانے کا اور عوام کو پرسویٹ کرنے کا کام زیادہ بہتر طریقے سے کرے گا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چوبیس سال میں ریڈیو پاکستان نے اپنی پالیسیز جو تھیں وہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی پالیسیز رکھی ریڈیو پاکستان نے بنگال میں بنگالی زبان کو استعمال کیا اور مغربی پاکستان میں ریڈیو پاکستان نے اردو کو استعمال کیا بہت تھوڑا حصہ براڈ کاسٹ کا انگریزی زبان میں خبریں اور کچھ مختصر سی کمنٹریز وہ روزانہ ہوتی تھی جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا انگریزی دان طبقہ انگریزی سمجھنے والے لوگ سمجھ سکتے تھے بنگالی زبان بنگالی کلچر بنگالی لٹریچر بنگال کے لوگوں کی سوچ اس سے ریڈیو پاکستان نے مغربی پاکستان کے لوگوں کو متعارف نہیں کرایا اسی طرح مغربی پاکستان کے جو چار صوبے تھے اور انیس سو اکہتر سے پہلے تک تک سکسٹی نائن تک تو ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا تھا چاروں صوبوں کو ملا کے مغربی پاکستان کہلاتا تھا ویسٹ پاکستان اس میں جو مختلف اہم زبانیں ہیں پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے اور پشتو ہے اور اردو ہے جو سب جگہ سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے اس زبان کو اور اس ان تمام ثقافتوں کو بنگال میں متعارف کرانے کی کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ریڈیو پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آتی ہمیں اس پہلے چوبیس سال میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان نے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس رکھے کہ بنگال کے لیے بنگالی کلچر اور بنگالی موسیقی اور بنگالی سوچ اور بنگالی زبان استعمال کی اور مغربی پاکستان کے لیے اردو اور مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں کے لیے کراچی میں سندھی کا بھی استعمال کیا پنجاب میں لاہور میں پنجابی کا استعمال بھی کیا اسی طرح پشاور میں پشتو کا استعمال اور بلوچستان میں بلوچی زبان کا استعمال کوئٹے ریڈیو تک محدود یہ پالیسی کو بہت زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی کیونکہ کسی وفاق کی کامیابی کے لیے وفاق ہم اسے کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی ٹرمز میں جس میں ایک سے زائد ریاستیں یا صوبے ہوتے ہیں اس کو ہم وفاق یا فیڈریشن کہتے ہیں اس میں ہمیشہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے فیڈریشن میں خاص طور پہ ایسے حالات میں جیسے حالات پاکستان کو درپیش تھے کہ پاکستان میں جو پانچ صوبے تھے انیس سو اکہتر تک اور اس وقت چار ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی پانچ ہزار سال کی تاریخ تو نون ہے لکھی ہوئی ہے ہندوستان کے ان تمام علاقوں کی جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن یا گینجز ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں وادی گنگا کی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب پاکستان اس وقت جو علاقہ پاکستان کہلاتا ہے وہ وادی سندھ کا علاقہ ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے اور ان پانچ ہزار سالوں میں یہ جو مختلف علاقے ہیں پاکستان کے پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے یہ وہ علاقے ہیں جنہوں نے اس تمام عرصے میں اپنا ایک خاص طرز زندگی اپنا ایک کلچر اور اپنی ایک سوچ رکھی ہے اپنے تاریخی اور جغرافیائی حالات کے پیش نظر تو فیڈریشن اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے وفاق کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں جتنے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں جو صوبے یا ریاستیں اس میں شامل ہیں ان کے عوام سب مطمئن ہوں اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں اور ان سے متعارف ہوں یہ کام ایک دوسرے کو جاننے کا اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے کا اس کی مشکلات جاننے کا اس کا طرز زندگی سے واقفیت یہ کام ذرائع ابلاغ کرتے ہیں اور جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی ان تمام علاقوں کے درمیان اتنے زیادہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے سینس آف پارٹیسپیشن بڑھتی ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کمیونیکیشن میں اور جرنلزم میں کہ ایکسس ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو نو بہت اہمیت رکھتا ہے اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی آپ کو یقیناً یاد ہوگا کیونکہ جب تک عوام کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت تک وہ اپنی رائے نہ تو بنا سکتے ہیں نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور جمہوری معاشرے میں عوام کی رائے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ کی ورکنگ کا پاکستان کی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان نے انیس سو اکہتر تک سابق مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے قریب لانے اور مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کے قریب لے جانے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع جو تھا وہ فراہم نہیں کیا ایسی اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کی ریڈیو پاکستان جس کی وجہ سے چوبیس سال اکٹھے رہنے کے باوجود اور اس تاریخی حقیقت کے باوجود کہ تحریک آزادی کی جب چلی تھی تو بنگال اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں نے متحدہ طور پر اکٹھے ہو کر پاکستان کا مطالبہ کیا تھا اور کامیابی سے پاکستان حاصل کرنے کی جد و جہد کی تھی اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان دونوں ونگز کے درمیان دونوں صوبوں کے درمیان ایک اجنبیت کا رشتہ حائل رہا جو بالآخر شکایات بڑھتے بڑھتے علیحدگی پر جا کر ختم ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں ایک آزاد ملک سولہ دسمبر انیس سو اکہتر کو بن گیا تھا ابلاغ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ذرائع ابلاغ صحیح طور پہ کام کر رہے ہوں کسی بھی وفاق میں کسی فیڈریشن میں تو وہ بہت آسانی سے مختلف فیڈریٹنگ یونٹس کے کلچر کو ان کے طرز زندگی کو ان کی سوچ کو ایک دوسرے سے متعارف کرانے کا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اس طرح ایک قومی استحکام پیدا ہوگا ایک نیشنل انٹیگریشن کی فیلنگ پیدا ہوگی کیونکہ نیشنل انٹیگریشن جو ہے اس کو آپ فورس نہیں کر سکتے کسی قوم پہ ٹو اسٹریس اور to over stress once is not enough آپ کتنے ہی نعرے لگاتے رہیں ایک ہونے کے اور کتنی ہی خواہشات کا اظہار کریں کہ ہم ایک ہیں لیکن جب تک آپ ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے کہ جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے مفادات ایک ہیں اور وہ ایک قوم کے فرد ہیں اس وقت تک یہ احساس یہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گی اور یہ پیدا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ریڈیو سب سے زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ایسے ملک میں جہاں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے لوگ اخبار نہیں پڑھ سکتے لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے میگزین نہیں پڑھ سکتے آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہے کیونکہ ذرائع مواصلات بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں سڑکیں نہیں ہیں ٹرین کے روٹس نہیں ہیں فضائی سروسز نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ریڈیو ایک اہم ذریعہ ابلاغ بن جاتا ہے اور دنیا میں جتنے غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں جو پاکستان سے بھی بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ ہیں افریقہ کے بعض ممالک اور ایشیا میں بھی بعض ملک وہاں اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو جو ہے جس کے ذمے مختلف ملکوں کے کلچر کو پرزرو کرنا اور ایجوکیشن کے لیے کام کرنا بیکورڈ سوسائٹیز کی اس کی ذمہ داری ہے یونیسکو کی کوششوں سے یا ان کی خواہش سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کو ترقیاتی کاموں کے لیے یا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ریڈیو کو بہت کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے اور کوششیں یہ ابھی جاری ہیں اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اگر ہم کمیونیکیشن کی اصطلاح استعمال کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں use of broadcasting for development purpose یا دوسرے لفظوں میں اس کمیونیکیشن کو جو ڈیولپمنٹ کے پرپز کے لیے ہوتی ہے ہم ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا جو خیال تھا یہ انیس سو پینسٹھ چھیاسٹھ میں nineteen sixty five sixty six میں یونیسکو ہی کا پیش کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ جو غیر ترقی یافتہ معاشرے ہیں یا بیکورڈ معاشرے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں ان کے ذرائع ابلاغ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے ایسے میسیجز پہ ایسے پیغامات پہ جو لوگوں کو ان کی زندگی بہتر بنانے میں اور ان کو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے پر اکسانے میں کامیاب ہوں یہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا تصور تھا جو انیس سو پینسٹھ چھیاسٹھ میں پیش کیا گیا اور بہت کامیابی سے بعض ملکوں میں اس پہ عمل بھی ہوا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اوور ویلونگلی ہمارا انحصار زراعت پہ ہے ہماری آبادی کی اکثریت رہتی بھی دیہات میں زراعت آج کل ایک باقاعدہ صنعت کا سا درجہ حاصل کر گئی ہے یہ اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ جس میں لکڑی کے ہل سے بیلوں کے ذریعے سے ہل چلا کے اور جیسا بھی بیج آپ کو دستیاب ہوا وہ آپ نے استعمال کر کے تھوڑی بہت فصل اگائی اور اس میں آپ نے گزارا کرنے کی کوشش کی آج کا دور جو ہے وہ میکنائزڈ فارمنگ کا دور ہے آج کا دور جو ہے وہ پانی کے بہتر استعمال کا دور ہے آج کا دور کیمیکل فرٹیلائزرس کے استعمال کا دور ہے یہ تمام باتیں جن کو ہم زراعت کی ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں یہ کسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہمارے دیہات میں کسان عام طور پر یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا اخبار تک ان کی پہنچ نہیں ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار کی پہنچ ان تک نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ریڈیو سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے یہ بالکل صحیح ہے ٹیلی ویژن ریڈیو کے مقابلے میں بہت زیادہ انفلوئنشل ہے بہت زیادہ افیکٹو ہے لیکن اس میں دو مشکلات ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک ساری دنیا کے حوالے سے ہے ایک پاکستان کے حوالے سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر دیہات بجلی کی سہولت سے محروم ہے اور ٹیلی ویژن آپ بغیر بجلی کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ابھی تک ٹرانزسٹرائزڈ ٹیلی ویژن عام نہیں ہوا ایجاد نہیں ہوا دوسری پرابلم یہ ہے جو ساری دنیا میں ہے کہ آپ جس وقت کوئی کام کر رہے ہوں اس وقت آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے آپ گاڑی چلاتے وقت ریڈیو سن سکتے ہیں اکثر لوگ سنتے ہیں آپ آڈیو کیسٹ سن سکتے ہیں گاڑی چلاتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا بہت تقریباً ہر آدمی سفر کرتے وقت موسیقی سنتا ہے آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے خبریں بھی سنتے ہیں لوگ کمنٹری بھی سنتے ہیں لیکن آپ گاڑی چلاتے وقت ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے اسی طرح ہاؤس وائف کوئی خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے یا کھانا پکا رہی ہے تو وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتی ریڈیو سن سکتی ہے کسان ہل چلاتے وقت یا کھیت میں اپنے اور دوسرے کام کرتے وقت اس کی گوڈی کر رہا ہے یا پانی لگا رہا ہے یا کھاد ڈال رہا ہے یا اپنے گائے بھینسوں کی اپنے دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو ریڈیو تو سن سکتا ہے اس وقت ٹیلی ویژن اگر میسر بھی ہو تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے آپ کو خاص طور پہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے ریڈیو کا یہ ایڈوانٹیج ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے لیے پاکستان ایسے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں ایک تو زراعت کا فیلڈ ہے جس میں کسانوں کو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے ریڈیو کے ذریعے سے ہمارے یہاں پانی کی بہت شدید قلت ہے اور باقاعدہ ایک کرائسس محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی کم ہے اور دن ب دن کم ہوتا جا رہا ہے پانی کو صحیح طور پہ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ کام ریڈیو سے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کسانوں کو اس کی تعلیم دی جا سکتی ہے ریڈیو کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے میسیجز میں جو ان کی اپنی زبان میں ہوں پنجابی میں ہوں پشتوں میں ہوں بلوچی میں ہوں اور سندھی میں ہوں تاکہ ہر علاقے کا کسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور یہ اب اس لیے ممکن ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا ہمارے وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس صرف تین ریڈیو اسٹیشن تھے آج ہمارے پاس سرکاری اونرشپ میں ریڈیو پاکستان کے چوبیس اسٹیشن ہمارے پاس موجود ہیں اور تقریباً اتنی ہی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں پاکستان میں چوبیس زبانیں استعمال ہوتی ہیں اور چوبیس ریڈیو اسٹیشن پاکستان کے پاس بڑے موجود ہیں میں ابھی ایف ایم اور اے ایم ریڈیو کی بات نہیں کر رہا اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے میں اس وقت صرف ریڈیو پاکستان یا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے جو اسٹیشنز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی وفاقی انفارمیشن منسٹری کے تحت ہے وزارت اطلاعات کے ماں تحت تو ہر اس علاقے میں ریڈیو اسٹیشن اب موجود ہے لوکل لیول پہ جہاں ایک علیحدہ زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں وہاں کے لوگوں کو اپنے حالات اپنے اور اپنے ارد گرد کے حالات کو بہتر بنانے کی تربیت ریڈیو بہت آسانی سے دے سکتا ہے زراعت کے سلسلے میں انوائرمنٹ کے سلسلے میں جو بہت اہم ہے مثلا پاکستان میں جنگلات کی صورتحال بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے اور اس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم بیس فیصد رقبے پہ جنگلات ہونے چاہیے پاکستان میں مشکل سے پانچ فیصد رقبے پہ جنگلات اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عام طور پہ ان علاقوں کے لوگ جن علاقوں میں جنگلات ہو سکتے ہیں درخت ہو سکتے ہیں پہاڑی علاقے اور دوسرے علاقے جہاں کی آب و ہوا اچھی ہے میں ریگستانوں کی بات نہیں کر رہا وہاں کے عام لوگوں کو ابھی تک جنگلات کی اہمیت معلوم نہیں ہمارے یہاں بہت بے دردی سے درخت کاٹے جاتے ہیں اور نئے درخت جو لگانے کی اسکیمیں بنتی ہیں لگائے ضرور جاتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے پراپر بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے کہہ لیجیے آپ وہ تمام درخت جو نئے لگائے جاتے ہیں وہ کامیابی سے جوان ہو کر بڑے نہیں ہوتے یہ تعلیم بھی ریڈیو کے ذریعے سے ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور انہیں یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ درختوں کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کتنا فائدہ ان کو پہنچ سکتا ہے اگر جنگلات میں اضافہ ہوگا تو اسی طرح صفائی کے معاملات ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہیں ہیلتھ کے سلسلے میں میں ایک بہت اہم بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں دور دراز کے جہاں مناسب صحت کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں اور پڑھا لکھا ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا یا اس میں کشش نہیں پائی جاتی اس کے لیے کہ وہ دور دراز علاقے میں چلا جائے کیونکہ اس کے پاس اپنے علم کو وہاں استعمال کرنے کی مواقع نہیں ہوتے یہ بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایسے علاقوں میں خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں زیادہ تر بیماریاں ایسی ہیں جن کو احتیاطی تدابیر سے روکا جا سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرہیز اگر لوگوں کو پتا ہو کسی چیز کا تو وہ جو کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو بہت سی بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ گندا پانی نہیں پئیں گے تو ان کے پیٹ خراب نہیں ہوں گے تو پیٹ کی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ملیریا مچھروں سے پھیلتا ہے اور مچھر اس گندے پانی میں پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں کے ارد گرد یا محلوں میں جمع رہتا ہے اس کو آپ صاف رکھیں گندا پانی جمع نہ ہونے دیں جہاں پانی جمع ہو اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں مچھر پیدا نہیں ہوں گے تو ملیریا نہیں ہوگا وچ از اے کلر ڈیزیز بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت بڑی پرابلم ہے افریقہ کے بر اعظم میں ملیریا اور یوناٹیڈ نیشنز کو ڈبلو ایچ او کو اس سلسلے میں بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے ہمارے یہاں اس درجے پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہے موجود لیکن بہرحال ملیریا کی بیماری موجود ہے اسی طرح بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی جو اسکیم ہے اس میں لوگوں کو کنوینس کرنا کوشش کی بھی جاتی ہے اخبارات کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے ریڈیو کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں پازیٹو اثرات اس کے نظر آتے ہیں مگر اس کو اور زیادہ زور شور سے چلانے کی ضرورت ہے اور اسی طرح احتیاطی تدابیر جو ہیں جس سے بعض بیماریوں کو روکا جا سکے وہ ریڈیو سے ان علاقوں کے لوگوں تک پہنچانی ضروری ہیں جہاں صحت کی سہولتیں علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں مثلا ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کے چوٹ لگ جائے زخم ہو جائے تو اس کو کس طرح صاف رکھا جا سکتا ہے یہ کام آپ ریڈیو سے بہت آسانی سے کر سکتے یہ ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا ایک پروگرام کہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے میں ترقی کے لیے کمیونیکیشن کو کیسے استعمال کیا جائے تو اس سلسلے میں غیر ترقی یافتہ ممالک میں اور بیکورڈ سوسائٹیز میں ریڈیو کو سب سے اہم ذریعہ سمجھا گیا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے کامیاب تجربات بھی کیے گئے ہیں ریڈیو کے سلسلے میں میں ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں پہلے انیس سو پچاس سے پہلے ریڈیو سننے کے لیے بھی بجلی کا ہونا ضروری تھا لیکن انیس سو پچاس میں جاپان میں ٹرانزسٹرائزڈ ریڈیو ایجاد ہونے کے بعد ایک انقلاب آ گیا ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں اور بہت powerful transistor radio size میں چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے اور جن پہ زیادہ سے زیادہ اسٹیشن آپ صرف ایک ڈرائی بیٹری سیل کے استعمال سے سن سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے خاص طور پر ایسے معاشروں میں جہاں عام گھروں میں بجلی کی سہولت نہیں ہے یا جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہاں ٹرانزسٹر ریڈیو کا استعمال جو ہے وہ ایک بہت اہم کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے پاکستان میں بھی ٹرانزسٹر ریڈیو بہت پاپولر ہے عام طور پہ لوگ اس کو تفریح حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں موسیقی سنتے ہیں جو بہرحال انسانی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے کہ تفریح کے موقع بھی مہیا کیے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیولپمنٹ کے پرپز کے لیے براڈ کاسٹنگ کو استعمال کیا جائے تو معاشرے میں بہت جلدی آپ کو بہت سی صحت مند تبدیلیاں نظر آ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک تو ماسٹر کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس کو جاننا ضروری ہے جو آپ آج کل کورس پڑھ رہے ہیں اس کا حصہ ہے یقیناً آپ لوگ یہ کام بہتر کر سکیں گے جب آپ فیلڈ میں جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ علم ہوگا وہ نالج ہوگا کہ کس طرح ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے آپ کمیونیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف ذرائع ابلاغ کا کیا کردار ہے اور کیا رول ہے اسی زمن میں ہم نے بات کی تھی کہ کتنا اہم رول ادا کیا تھا ریڈیو براڈ کاسٹ نے کولڈ وار کے زمانے میں اس نظریاتی جنگ میں جو امریکہ اور روس کے درمیان تقریباً پچاس سال تک جاری رہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو براڈ کاسٹ علاوہ دیگر ذرائع ابلاغ کے جن میں ٹیلی ویژن اور اخبار بھی ہیں لیکن ریڈیو کی اہمیت اپنی جگہ بدستور برقرار ہے کہ مختلف انٹرنیشنل کرائسس جو ہیں جو بحران پیدا ہوتے ہیں ان میں ریڈیو براڈ کاسٹ کا استعمال بہت مؤثر طریقے سے کرتے ہیں وہ ملک جو اپنی پالیسیز کو کامیابی سے آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے جو پالیسی آبجیکٹوز ہیں ان کے حصول کے لیے لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ریڈیو براڈ کاسٹ کو بہت کامیابی سے استعمال کرنے کا طریقہ رائج ہے اس کے لیے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ ایک پلان دیا جاتا ہے کہ اس پلان کے تحت آپ کو کام کرنا ہے ریڈیو پاکستان بھی یہ کرتا ہے ریڈیو پاکستان نو غیر ملکی زبانوں میں اپنے پروگرام نشر کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نفسیاتی جنگ کے حوالے سے کہ دنیا کی دو بڑی براڈ کاسٹنگ سروسز جو ہیں وائس آف امیرکا اور بی بی سی یہ دونوں ایک ایک ہزار گھنٹے کے پروگرام روزانہ کرتی ہیں براڈ کاسٹ کرتی ہیں اور ستر ستر مختلف زبانوں میں دونوں سروسز اپنے پروگرام نشر کرتی ہیں ریڈیو پاکستان کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں لیکن ریڈیو پاکستان چار سو گھنٹے کے پروگرام روزانہ براڈ کاسٹ کرتا ہے اور اکتیس مختلف زبانوں کے پروگرام ریڈیو پر ہوتے ہیں جن میں تیئیس ملکی زبانیں ہیں مقامی جو مختلف زبانیں ملک میں استعمال ہوتی ہیں اور آٹھ غیر ملکی زبانیں ہیں جن میں فرینچ بھی شامل ہے فارسی بھی شامل ہے عربی بھی شامل ہے انگریزی بھی شامل ہے اور بہت سی زبانیں ہندی بھی شامل ہے بنگالی بھی شامل ہے ان تمام زبانوں میں آٹھ مختلف بین الاقوامی زبانوں میں پروگرام کے علاوہ تیئیس ملکی زبانوں کے پروگرام اور چار سو گھنٹے کے پروگرام روزانہ ریڈیو براڈ کاسٹ ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان سے یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے اگر آپ غور کریں تو چار سو گھنٹے کی براڈ کاسٹ اگر مناسب طریقے سے کی جائیں اور کسی پلاننگ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیے جائیں لوگوں کو میسیجز تو اس سے بہت سا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور معاشرے میں بہت سی خوشگوار تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے پروگرام کرنے والوں کو پروگرام لکھنے والوں کو اور پروگرام پروڈیوس کرنے والوں کو کمیونیکیشن کی افیکٹو کمیونیکیشن کی ٹیکنیک سے باخبر ہونا ضروری ہے اس کی تربیت جب تک وہ نہ دی جائے انہیں اس وقت تک وہ مناسب طریقے سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کو استعمال نہیں کر سکیں گے ریڈیو پاکستان حکومت کا ذریعہ ہے یہ فیکٹ اپنی جگہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے لہذا یہ امید تو نہیں کی جا سکتی اس سے کہ ہم جس طرح پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ اپوزیشن کا دیتے ہیں پوائنٹ آف ویو یا جس طرح کا کرٹیسم حکومت پہ اپوزیشن کے چینل کرتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان سے پاسبل ہوگا یہ ہم امید نہیں کر سکتے لیکن جو ایسی پالیسیز ہیں جن پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے مثلا نیشنل انٹیگریشن کی بات ہے مثلا ملک میں امن قائم کرنے کی بات ہے ملک میں رواداری کو رواج دینے کی بات ہے ملک میں اختلاف رائے برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنے کی بات ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جمہوری معاشرے میں ضروری ہیں اور جمہوریت کی ریکوائرمنٹس ہیں تو اگر معاشرے کو صحیح معنوں میں جمہوری معاشرہ بننا ہے تو یہ تمام چیزیں یہ تمام جو اصول ہیں یہ لوگوں تک پہنچانے اور ان کو ان پہ عمل کرنے کے لیے قائل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کام کے لیے ریڈیو کو بہت آسانی سے اور بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اگر آپ ریڈیو کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے اور اخبارات کے بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جانے سے پہلے لوگ ریڈیو کو بہت باقاعدگی سے سنتے تھے اور آج بھی جن علاقوں میں ٹیلی ویژن دستیاب نہیں ہے یہ سہولت وہاں ریڈیو ہی سب سے زیادہ مقبول ذریعہ ابلاغ بھی ہے انفارمیشن کے لیے اور ذریعہ تفریح بھی ہے جہاں تک ذریعہ اطلاع ہونے کا تعلق ہے ریڈیو کو ایک یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اخبار سے پہلے خبر لوگوں تک پہنچاتا ہے اخبار عام طور پہ پاکستان ایسے معاشروں میں چوبیس گھنٹے بعد لوگوں کو ملتا ہے اور لیٹسٹ خبر حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی خبر حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اگلی صبح کا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر کوئی واقعہ اہم واقعہ صبح کو دس بجے ہوا ہے تو انہیں اگلی صبح تک لوگوں کو اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اخبار کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن اس کے مقابلے میں براڈ کاسٹنگ سروسز اسی وقت وہ اطلاع لوگوں تک پہنچا دیتی اور جب سے یہ کام شروع ہوا ہے آن دی اسپاٹ کوریج کا کہ رپورٹر وہاں پہنچ کے وہیں سے براہ راست آپ تک خبر پہنچاتا ہے مائک ہاتھ میں پکڑ کے اس سے یہ ایڈوانٹیج مل گیا ہے سننے والوں کو ریڈیو کہ ان کو یہ لگتا ہے as if they are present on the spot them self جیسے ان کے سامنے ہو رہا ہے واقع کیونکہ رننگ کمنٹری کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں کرکٹ کیونکہ بہت زیادہ پاپولر ہے اس لیے میں اس کی مثال سے واضح کر سکتا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی فور میں ٹیلی ویژن آنے سے پہلے اور ٹیلی ویژن آنے کے بعد بھی direct live telecast matches ہونے بہت بعد میں شروع ہوئے تھے تو ریڈیو سب سے پہلا ذریعہ تھا کمنٹری کا اور جو اچھے کمنٹریٹرس تھے انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو مقبول بنانے میں اور ان کمنٹریٹرس کو لوگ اتنے شوق سے سنتے تھے کہ انہیں یہ لگتا تھا ان کی کمنٹری سن کے جیسے وہ میچ دیکھنے کے لیے خود میدان میں موجود ہیں اور بال ٹو بال کمنٹری ان تک پہنچتی تھی یہ کمال صرف براڈ کاسٹنگ کا ہے کہ آپ فٹ بال کا میچ ہو ہاکی کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو اگر آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں تو آپ اس کی کمنٹری سن کے لائیو کمنٹری رننگ کمنٹری سن کے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں خود موجود ہیں اسی طرح مختلف سیریس جو فنکشنز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں دوسری باتیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے سیشن ہوتے ہیں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو بھی جب لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے سننے والوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کر کے معاشرے کو ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنانے میں ریڈیو بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے ریڈیو پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے اس سلسلے میں اور کیا مزید اسے کرنا چاہیے اس پہ ہماری بات چیت جاری ہے آئندہ آپ سے اس کی کسی اور آسپیکٹ پہ بات چیت کریں گے